الشمس شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ چڑھنے کی اور چاند کی جب کہ وہ سورج کے پیچھے آئے اور دن کی جب کہ وہ اس کو روشن کرتے اور رات کی جب وہ اس کو چھپائے اور آسمان کی اور جیسا کہ اس کو بنایا اور زمین کی اور جیسا کہ اس کو پھیلایا اور جان کی جیسا کہ اس کو ٹھیک کیا پھر اس کو سمجھتی اس کی بدی کی اور اس کی نیکی کی کامیاب ہوا جس نے اس کو پاک کیا اور نامراد ہوا جس نے اس کو آلودہ کیا سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا جبکہ اٹھ کھڑا ہوا ان کا سب سے بڑا بدبخت تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے سے خبردار تو انہوں نے اس کو جھٹلایا پھر اونٹنی کو مار ڈالا پھر ان کے رب نے ان پر ہلاکت نازل کی پھر سب کو برابر کر دیا وہ نہیں ڈرتا کہ اس کے پیچھے کیا ہوگا